سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اس کا کچھ ابتدائی حصہ وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا ہے کہا جب تمہارے پاس دو سو درم ہو اور ان پر ایک سال گزر جائے تو ان پر پانچ درم زکات ہے اور سونے میں تم پر کچھ نہیں حتیٰ کہ تمہارے پاس بیس دینار ہو بس جب تمہارے پاس بیس دینار ہو اور ان پر ایک سال گزر جائے تو ان پر آدھا دینار زکات ہے اور جو زیادہ ہو تو وہ اسی حساب سے ہوگا ابو اسحاق نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ اسی حساب سے والی بات حضرت علی رضی اللہ اللہ نے خود کہی ہے یا نبی صلی علیہ وسلم کی جانب سے اور کسی مال پر زکات نہیں حتیٰ سال گزر جائے راوی حدیث جریر کا بیان ہے کہ ابن وحب حدیث میں یہ اضافہ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی مال پر زکات نہیں حتیٰ کہ اس پر سال گزر جائے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تہتر